افغانستان کا امیر ملا عمر افغانستان کا وزیر اعظم ملا ربانی افغانستان کا وزیر داخلہ ملا خیر اللہ خیر خواہ افغانستان کا چیف آف آرمی سٹاف ملا فضل افغانستان کا وزیر دفاع ملا عبید اللہ خن افغانستان کا کشورا کا امیر مفتی معصوم افغانستان کا آئی جی وہ بھی ملا افغانستان کی انٹیلیجنس کا چیئرمین وہ بھی ملا افغانستان کے تھانے دار وہ بھی ملا افغانستان کے ایس پی وہ بھی ملا جن لوگوں کو ملا دیکھ کے ڈر لگتا تھا جن لوگوں کو ملا دیکھ کے ہول آتا تھا جو ملا ملا کہہ کے گھبراتے تھے افغانستان سے ملا ملا ملا ملا سن کے پریشان ہو گئے اتنے سارے آ کہاں سے گئے جس درجے میں جاؤ ملا جس علاقے میں جاؤ ملا ایس پی بھی ملا ڈی ایس پی بھی ملا انسپیکٹر بھی ملا جرنل بھی ملا کرنل بھی ملا میجر بھی ملا امیر بھی ملا وزیر بھی ملا مشیر بھی ملا اتنے ملا میرے ربا کہاں سے آ گئے کہاں کچھ مولویوں نے جان دی تھی رب نے ان کے خون کی برکت سے ہزاروں کھڑے کر دی